www.attableek.com The Reviver of Iman الحمد الحمد لله لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات يهده الله فلا مضل له يضلله فلا هادي له ونشهد ونشهد أن أن لا لا إله إلا الله الله وحده شريك له سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد ایک عرض یہ ہے کہ جاگ کر کے سنیں ہاں۔ سوتے سوتے کوئی کام ہوتا نہیں دنیا کا تو آخر کیا کیسے ہوگا سوتے سوتے کوئی دستخط کرتا ہے حالانکہ اپنا نام تو کبھی نہیں بولتا تو اس لیے جاپ کر کے بات سنیں میرے پیارے بھائی ہو اور بزرگ ہو اللہ نے دنیا کو ذمہ داریوں کی جگہ قرار دیا ہے یہ ذمہ داریوں کی جگہ ہے ایش کی جگہ نہیں ہے اللہ عیش اللہ عیش اللہ کوئی ایش نہیں ہے یہاں ہاں آخرت میں ہر طرح کی ایش ہر طرح کا آرام ہے ہر خواہش پوری ہوگی یہاں تو ہر حاجت بھی نہیں پوری ہوتی خواہش کی بات تو الگ ہے جی۔ تو اصل ایش جو ہے وہ تو آخرت میں رکھی ہے اس لیے ہماری توجہ ہماری فکر آخرت والی ہونی چاہیے اس لیے کہ صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ انما ہمامنا الآخرہ ولیست ہمامنا الدنیا ہمارے عزائم ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہیں ہمارے ارادے دنیا بنانے کے نہیں ہیں کیونکہ دنیا گزارے کی جگہ ہے کون بنائے گا اس کو بچپنا گزر گیا جوانی گزر گئی بوڑھا تو گزارا ہی گزارا ہے بنے گی کیسے یہ بنتی نہیں یہ گزرتی ہے اس لیے مسافر کی طرح گزرتے ہوئے اپنی ضروری چیزیں مسافر لے جاتا ہے گزرنا ہے اپنی منزل تک جانا ہے لیکن ضروری ضروری چیزیں وہ اپنے سفر میں لے لیتا ہے گزارے کے لیے پھر منزل پہ پہنچ جائے گا وہاں سب کچھ ہے تو ایسے ہی ہے یہ گزارے کی جگہ ہے یہاں رہنا نہیں دین کے کام کرنے والوں کی نظر سب سے زیادہ دنیا کی بے ثباتی پر ہونی چاہیے تو دین کا کام آسان ہوگا بے سباتی ہے اس کی جیسے بچپنا نہیں رہا پھر جوانی نہیں رہے گی پھر بڑھاپا نہیں رہے گا تو جب وہ خود نہیں رہے گا تو اس کی چیزیں کہاں رہے گی یہ اسے صحابہ کرام کے یہ کہتے تھے کہ ہمارے عزائم ہمارے ارادے کس چیز کے ہیں کس چیز کے ہیں آخرت بنانے کے مجبور آخرت بنانے کے ارادے کریں دوسری بات یہ ہے کہ دین کے کام کرنے والوں کی کیا کیفیت ہونی چاہیے دین کے کام کرنے والوں کی کیا کیفیت ہونی چاہیے تو دین کے کام کرنے والوں کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ان کو سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام کرنے والا سب سے بڑا آدمی ہے سب سے بڑا آدمی دین کے کام کرنے والا کوئی نہیں ہے تو فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کم و اطکا کم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں فَإِنِّي لَأَتْقَاكُمْ اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں یہ خصوصی وصف ہے کہ اللہ سے ڈرے اور اللہ کی ناراضگی سے بچے یہ آپ نے اپنا وصف بیان فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں یہ آپ نے اپنی خصوصیت بتائی اور ہم کو رہبری کیے ہاں یہ نہیں کہ ہم کناٹ کریں کہ ہم تو ہیں ہی جماعت میں ہم تو ہیں ہم تو ہیں ہی یہ غلط بات ہے یہ غلط بات ہے کہ ہم تو نہیں بلکہ دوسروں کی ضرورت ہے کہ دوسروں کو اللہ تعالی دے گا اپنی قدرت سے اپنے کرم سے ہاں کیونکہ دنیا دار العمل ہے جو جتنی محنت کرے گا اتنا اس کا حصہ نہیں سلی انسان ہے علامہ شاہ یہ دستور بتایا لے سلیل انسان اللہ ماشا کہ آدمی کے لیے اس کا نصیب اس کا حصہ اتنا ہی ہے جتنی اس کی محنت ہے تو محنت کے بقدر حصہ ہوگا اور نیت کے بقدر قبولیت ہوگی یہ قاعدے ہیں محنت کے بقدر حصہ لئے سلیم انسان اللہ ماشا محنت نہیں تو پھر حصہ بھی نہیں اور محنت ہے اور نیت صحیح نہیں ہے تو وہ حصہ کام نہیں آئے گا اس لیے اس لیے اپنی نیت کو صحیح کرنی ہے نیت کہتے ہیں وجہ عمل کو نیت کسی کہتے ہیں وجہ عمل نیت وجل عمل وجہ عمل عمل کرنے کی کیا وجہ ہے جیسے آدمی اٹھ اٹھتے یہاں جا رہا ہے تو تمہارے جانے کی کیا وجہ ہے کہ میں پانی پینے جا رہا ہوں یہ وجہ عمل کہلاتی ہے وہی نیت ہے وہ اس کو اٹھاتی ہے چلاتی ہے بٹھاتی ہے تو بھائی وجہ عمل کیا ہے ہم کیوں عمل کر رہے ہیں اسی کو نیت کہتے ہیں اسے حضور صلی اللہ سن فرمایا کہ اخلص دین یکفی کل عمل القلیل اپنے دین کو خالص بناؤ اپنے عمل کو خالص بناؤ تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا کیوں کہ وہ عمل اللہ کے لیے ہے جو اللہ کے لیے ہو وہ تھوڑا نہیں ہوتا اللہ ان کو بڑھا دیتے ہیں ایک یہ ہے کہ بھائی ہمارا کام ہمارا دین ہو ہمارا وجہ عمل کیا ہو کہ ہمارا وجہ عمل یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری آخرت بن جائے آخرت بنانے کا حکم ہے کہ آخرت بناؤ کیوں کہ آخرت ہی ٹھکانا ہے پھر آگے نہیں جانا ہے جیسے آپ آپ یہاں ہیں یہ آپ کا ٹھکانا نہیں ہے آپ یہاں سے آگے جائیں گے تو آخرت کہ پھر آخرت کے بعد کوئی ٹھکانا نہیں ہے حدیث شریف کی دعا ہے اللہ اسلحلی دینی اللہ دی ہوا عصمت و امری یا اللہ میرا دین سنوار دے کہ وہ تو میرے مقصد کی اصل بنیاد ہے وہی اصل مقصد ہے اس لیے میرا دین سنوار دے کہ میرا دن ناقص بھی نہ ہو میرا دن غلط بھی نہ ہو میرا دین سنوار دے کہ وہ کہ وہ تو میری اصل بنیاد ہے کیونکہ آدمی کو اس کی قبر میں دین پوچھا جائے گا ماں دینوں کا تم اپنا دین بتاؤ اور دین پر سارا مسئلہ رہے گا جی ہاں۔ تو اس لیے دعا مانگی ہے دعا مانگی کہ ہم کو دعا سکھائیے یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں اپنی دعا میں بھی نبی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں پیغمبر ہے اور اپنی دعا میں بھی نبی ہے دعوت نے بتایا کہ کیا کرنا ہے کیسی زندگی گزارنی ہے وہ زندگی گزار کر اللہ سے کیا لینا ہے اس کو دعا کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں اپنی دعا میں بھی نبی ہیں اس لیے ہم کو دعائیں سکھائیے وہ دعائیں سیکھنی بھی چاہیے وہ دعائیں مانگنی بھی چاہیے جی ہاں کیونکہ وہ دعا اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آپ کو بتائی ہے جو دعا معصور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہے وہ دعائیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہے کہ اللہ سے کیا مانگو گے اور امت کیا مانگے گی ہاں لیے دعا کا بھی بہت بڑا ذخیرہ حضور نے ہمارے لیے چھوڑا ہے اسے دین ہمارے لیے پورا چھوڑا ایسے یہ بھی ہے یہ دعا مانگی کہ اللہ لی دینی اللہ ہوا عصمت و عمری کہ یا اللہ میرا دین سنوار دے کیوں کہ وہ تو میری اصل بنیاد ہے اور میری دنیا سنوار دے کہ وہ میرا گزارا ہے دنیا کیا ہے مسافر صحیح سلامت کو در جاؤ یہ مطلب مطلب ہوتا ہے سفر کا ابھی آپ جائیں گے تو ہر ایک یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ صحیح سلامت اپنا ٹھکانے پہنچا دے کوئی جھگڑا کوئی نقصان کوئی حادثہ کچھ گزرنا ہے کہ اللہ میری دنیا سنوار دے کیوں کہ یہ میرا گزارا ہے اور تیسرا کہ میری آخرت سوار دے کہ وہ میرا ٹھکانا ہے پھر وہاں سے کہیں نہیں جانا ہے وہاں سے پھر کہیں نہیں جانا ہے وہ اصلی منزل ہے کہ سفر پورا ہو گیا اب آگے نہیں ہے ایک میری آخرت سماج دے وہ میرا اصلی ٹھکانا ہے اصلی منزل ہے دنیا سمجھ جائے دنیا اس طرح سمجھ گی کہ دنیا میں جو جو حقوق ہمارے اوپر آتے ہیں وہ حقوق ادا ہو جائیں کیونکہ دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا کہ یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت کو بدلا پانے کی جگہ بتایا ہے یہ ترتیب ہے یہ ترتیب ہے کہ یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اس کا بدلا پانے کی جگہ ہے دنیا ایسے سمجھے گی کہ جو جو حقوق اللہ کی طرف سے آئے ہیں اللہ کے ہوں بندے کو بندوں کے ہوں مخلوق کے ہوں اپنی ذات کے ہوں یہ ادا ہو جائے یہ دنیا سنور گئی کہ حقوق ادا ہو گئے اللہ کے حقوق میں کمی ہوگی اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ معاف کرنے والا کریم ہے تو اللہ کو حق بھی ادا کرے اور اللہ سے امیدوار بھی رہے کہ اللہ معاف کرے گا کمی بیشی جی ہاں اس لیے کہ عموماً کام کرنے والوں کی اور وفاداروں کی غلطی معاف کر دی جاتی ہے کوئی نوکر بہت امانتداری سے کام کرتا ہو آپ کا اور کبھی اسے بھول ہو گئے تو کیا کریں گے یہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جی ہاں تو کام کرنے والوں کی غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں کیوں تو وہ تو کام کرتے رہتے ہیں کام کرنے والوں کی تو بھول ہوتی ہے جو کام نہیں کرے گا اس کی بھول کم ہوگی کام ہی نہ کرے تو بھول کا کیا سوال ہے بھول کس سے ہوگی کام کرنے والے سے ہوگی اللہ جانتے ہیں بندہ ہے اسے بھول ہوتی ہے لیکن عام طور پر وہ بھول کرنے والا نہیں ہے عمل کرنے والا ہے تو ان کی غلطی معاف ہو جاتی ہے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری محنت صحیح ہوئی تو پہلا پھل مغفرت کا ہوگا پہلا پھل مغفرت کا ہوگا کہ اللہ مغفرت کریں گے اور مغفرت بڑی چیز ہے اللہ تو حکبو یقر اللہ علوم اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم پسند نہیں کرتے ہو اللہ تمہاری مغفرت کرے کیا یعنی کیوں نہیں ہم چاہتے ہیں ہماری مفرت ہوگئے یہ سوال اللہ نے ابو بکر سے کیا تھا اللہ تو ہکبو یقر اللہ اللہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے یہ کیوں نہیں کہ اللہ مغفرت کرتے ہیں مغفرت بڑا انعام ہے مخلصین کو مل جاتا ہے استقامت والوں کو ملتا ہے اللہ کے راستے میں جان لگا دینے والوں کو ملتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مر گیا اللہ کے راستے میں مارا گیا تو کیا ملے گا کہ سب سے پہلے مفرت ملے گی کو تل تم بھی سبھی اللہ ہے اور مت تم نمک من اللہ ہے رحمت الخیر کہ اگر تم اللہ کے راستے میں مارے گئے یا اللہ کے راستے میں مر گئے دونوں بات تو کہ اللہ کی طرح سے جو مقفرت ہوگی وہ اور مغفرت کے بعد پھر جو رحمت ہوگی وہ وہ, بہت بڑی چیز ہوگی دنیا کا سارا جمع کرنے سے یہ بات تو پہلا انعام وہ مقفرت کا ہے اور یہ بڑی بات ہاں، مغفرت ہو گئی اس لیے کام بھی کرنا ہے اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہنا ہے کہ اللہ سے مانگا کرو کام کر کے مانگو عمل کر کے مانگو یہ ہدایت ہے کہ عمل کر کے مانگو بے عملی کے ساتھ نہیں عمل کرو اور عمل کے ساتھ پھر مانگو پھر اللہ بہت دینے والا ہے اس لیے نگاہ میرے دوستوں کام کرنے والوں کی کہ دین کے کام کرنے والوں کی نگاہ اپنی آخرت پر ہونی چاہیے کہ ہماری آخرت بن جائے کیونکہ آخرت بنانے والا ہی سمجھدار ہے جو آخرت نہیں بناتا وہ سمجھدار نہیں آخرت نہیں بناتا وہ سمجھدار نہیں اپنا انجام خراب کر رہا ہے اپنا نتیجہ خراب کر رہا ہے وہ سمجھدار نہیں ہے ہلکے یہ عامل ماں بادل موت کہ سمجھدار وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کا اپنے آپ کو پابند کرے وہ سمجھدار ہے کہ کس بات سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کا اپنے آپ کو پابند کرے ہلکا یہ سمندان کہ سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کا پابند کرے یعنی موت کے بعد فائدہ دینے والا عمل آج کرے اللہ کو راضی کرنے کا یہ مطلب کہ جو عمل موت کے بعد فائدہ دینے والا ہے آج ہی مجھ کو کریں یہ مطلب ہے سمجھداری کا یہ رہبری کی گئی ہے ہم کو یہ آخرت کو سامنے رکھنا اپنی ذمہ داریوں کو سامنے رکھنا ذمہ داریوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ ہم پر کیا ذمہ داری ہے اس لیے کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی یہ پکی بات ہے تو اللہ قدر معاون حدیث شریف میں کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی مدد غیب میں ہے مدد سامنے نہیں ہے مدد غیب میں ہے جب ذمہ داری پوری ہو جائے گی تو جو مدد غیب میں ہے وہ مشاہدے میں آئے گی سامنے آئے گی مولانا علی رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ جو مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے وہ سامنے نہیں ہوتی بلکہ وہ تو عین ضرورت کے وقت میں اترتی ہے جیسے بدر میں ضرورت پڑی تو پھر فرشتے اترے ہاں کیوں مدد کی ضرورت ہے بے کسی ہے بے کسی تھی فرماتے جو اللہ کی مدد ہوتی ہے وہ پہلے سے مہیا نہیں ہوتی اس کے وہ وعدے میں ہوتی ہے جب کام ہوگا تو این موقع پر وہ اترے گی کیونکہ ان کو بھی ضرورت پڑ جائیے تو غیر کی جو مددیں ہوتی ہیں وہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی وجہ سے ملتی ہے اس نے فرمایا کہ المعونت والا قدر المعونت کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جس کی ذمہ داری پوری جائے گی بندے بندہ ہے وہ ذمہ دار ہے جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ کی ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے اور وہ چیزیں امانتیں ہیں یوں تو ساری زندگی ہماری جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے حیات امانت ہے حیات کے اسباب بھی امانت ہے آزا اور جوار پاؤں یہ بھی امانت ہے اولاد بھی امانت ہے ہمارے پاس تو امانتیں ہیں وہ نعمتوں کی شکل میں دی ہے وہ نعمتیں بنا کر دی ہے ورنہ ہے وہ امانتیں امانتیں اس لیے ہیں کہ وہ حقوق ادا کرنے کے لیے دی ہیں اور پھر اس کے بارے میں سوال ہوگا تو اگر ہماری ہوتی تو ہم کو کون پوچھتا اپنی چیز ہے وہ کون پوچھے گا لیکن اپنی نہیں ہے اس لیے اس کا سوال ہوگا اس کا کیا ہوا اس کا کیا ہوا اس کا کیا ہوا یہ رہبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے کہ اس کے بارے میں تمہیں سوال ہوگا کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جی ہاں کہ نعمتوں میں کیا کیا حق ادا ہوئے اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اس کا بدلہ پانے کی جگہ ہے اس لیے حق تلاش کرو کہ کیا کیا حق ہے حق تلاش کرو کہ کیا کیا حق ہے ہاں، یعنی دین سیکھو دین بتا دے گا کیا حق ہے دین کہ دین بتا دے گا کہ کیا حق ہے ہاں، دین کو اسی لیے اتارا ہے دین کے علم کو اسی لیے اتارا ہے تاکہ اللہ کی طرف سے آنے والے حقوق وہ ادا ہو جائے اللہ کا حق عبادت کا ہے اللہ کا حق اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اللہ کا حق عبادت کا ہے سب سے بڑا حق ہے وما خلق الجن بنے سے اللہ علیہ آبدول میں نے جنتوں کو انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے رکھا ماں ارے تو میں نہ ان اللہ اور اللہ کو وطل وتی میں ان سے روزی نہیں چاہتا ہاں، میں ان کو روزی دوں گا کہا میں کھانا نہیں مانگتا ان سے میں ان کو دوں گا کیوں عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو یہ عبادت کریں گے اور میں روزی دوں گا جیسے نوکر آپ کا کام کرے گا اور آپ نوکر کو پیسے دیں گے تنخواہ دیں گے اس کے کام کی وجہ سے ہاں ایسے معاملہ ہے اس لیے بتایا کہ زندگی کی زندگی جو ہے وہ عبادت کی ہے تابے کی ہے اطاعت کی ہے اس لیے اپنی زندگی کو امانت بنانی ہے کیا بنانی ہے کہ ہماری زندگی ہماری زندگی کے جتنے اسباب ہیں وہ ایک طرح سے اللہ کی نعمتیں بھی ہیں اور وہ اللہ کی امانتیں بھی ہیں اور یہ امانتیں اور یہ نعمتیں کہ وہ حق ادا کرنے کے لیے دی گئی ہے اس کی رہبری جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ ان نعمتوں میں سچے رہو ان نعمتوں میں سچے رہو ان نعمتوں میں پکے رہو سچے پکے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کام کو اللہ کے لیے کرے اللہ کے کام کو اللہ کا کام ہے نماز ہے عبادت ہے دین کی دعوت ہے دین کی محنت ہے مخلوق پر احسان و خدمت ہے یہ سارا کے سارا کام کس کے لیے ہوگا صرف اللہ اور آخرت کے لیے یہ صحابہ کی صفت تھی یہ تبو نہ فضلم میں نہ و ردوانہ کہ وہ کیا چاہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تو ان کی صفت بتائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہ ان کی صفت یہ تھی کہ وہ اللہ کی عبادت میں منہمک رہتے تھے رخ کان سجدہ کہ آپ دیکھو گے ان کو رکو شدوں میں یعنی اللہ کی عبادتوں میں منہمی کہتے تھے وہ کیا چاہتے تھے کہ اللہ کی رضا چاہتے تھے اللہ کی رضا چاہتے تھے اللہ ہو جائے اور اللہ کا فضل چاہتے تھے اللہ کے فضل میں سب چیزیں کہ اللہ فضل فرما دے تو اس میں سب چیز آئے گی روزی جنت سب اللہ کے فضل میں تو وہ اللہ کا فضل چاہتے تھے یہ ان کی صفت ہے وہی اصلی بات ہے کہ آدمی اپنے کام سے کہ اپنے کام سے کیا چاہے اللہ اور کچھ نہ چاہے تو تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا اخلاص ہوتا نہیں ہے اخلاص آتا ہے مخلصین کی صحبت میں ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ مخلصین کی صحبت میں رہو مخلص لوگوں کے ساتھ رہو اچھے لوگوں کے ساتھ رہو ہاں تو جیسے پھولوں میں رہنے سے پھول کی خوشبو آئے گی چاہو نہ چاہو ایسے ہی مخلصین کے ساتھ رہنے سے اخلاص والوں کے ساتھ رہنے سے اخلاص آئے گا دوسری وجہ اخلاص آنے کی یہ ہے کہ عمل میں لگے رہو حضرت فرماتے تھے عمل میں لگے رہو اخلاص بھی آتا رہے گا پہلے دن اخلاص نہیں ہوتا پہلے دن تو دکھاوا ہوتا ہے پہلے دن کیا ہوتا ہے دکھاوا ہوتا ہے بچہ نماز پڑھتا ہے تاکہ ماں باپ دیکھ لیں نماز پڑھی کہاں پڑھی گستاد میں نماز پڑھی کہ پڑھی تب استاد دیکھے میں نماز پڑھی تو عمل کی ابتدا میں ریا ہوتی ہے لیکن ریا کی وجہ سے چھوڑے نہیں جی ہاں۔ اس کو قائم رہے جب قائم رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا ہوگا کیونکہ اللہ کا دستور ہے کہ جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اس کے میں اپنی رحمت کو ایک ہاتھ بڑھاؤں گا جو ایک ہاتھ بڑھے گا تو ہم اپنی رحمتوں کو دو ہاتھ بڑھا دیں گے تو جو اللہ سے قریب ہوئے گا اللہ اس کو اپنے سے قریب کریں گے یعنی اس کو اپنا خاص مخلص بندہ بنائیں گے تو حضرت فرماتے تھے کہ عمل میں لگے رہو اخلاص بھی آتا رہے گا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پھل ہوتا ہے آم کا اپنے درخت پر اب وہ شہر لگا رہتا ہے پہلے چھوٹا تھا پھر بڑا ہو جائے گا پھر اس کا رنگ بدلے گا پھر اس کی خوشبو بدلے گی پھر اس کا مزہ بدلے گا پھر وہ کام کا ہو جائے گا پھر وہ ملکوں میں جائے گا اچھی کوالٹی ہوتی ہے نا وہ باہر جاتی ہے جی ہاں پھر ملکوں میں جائے گا ایسا پسند کیا جائے گا کیوں کہ وہ لگا رہا اگر وہ ٹوٹ کے گر جاتا تو پھر وہ صفائی میں چلا جاتا صاف کرنے والا اس کو پھینک دے گا باہر کہ ٹوٹ کر کے گرا ہے ایسے ہی جو کام سے ٹوٹے گا وہ صفائی میں چلا جائے گا اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی کام سے کٹا ہے کام سے ٹوٹا ہے اس کی قیمت نہیں ہوتی صفائی کرنے والا اس میں جھاڑوں میں باہر نکال دیتا ہے ایسے تو اس لیے کہتے ہیں فرماتے تھے کہ اپنے کام میں لگے رہو ہر حال میں حالات آئیں گے بعض حالات ایسے آئیں گے کہ آدمی کو نشات ہوتا ہے چستی ہوتی ہے آگے بڑھتا ہے بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں کمی آتی ہے کمزوری آتی ہے یہ تو دنیا ہے کیا ہے یہ دنیا ہے یا صبح بھی ہوگی شام بھی ہوگی رات بھی ہوگی دن بھی ہو حالات آتے ہیں یہ آدمی کے بس کی بات نہیں ہے حالات آتے ہیں لیکن کیونکہ ہر حال میں کہ اپنی طاقت کے مطابق کرتے رہو فتق اللہ مستتا تم اللہ سے ڈرتے رہو بچتے رہو جتنی تمہاری طاقت ہے یہ حکم ہے کہ جتنی طاقت ہے اتنا تو ضرور کرو جتنی طاقت ہے اتنا تو ضرور کرو علیکم بے متوٹی کہا کیوں کام جو ہے وہ لزوم کے لیے ہے علیکم بما تطیقون جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا تو ضرور کرو کیونکہ وہ طاقت امانت ہے وہ کام کرنے کے لیے دی ہے اس کے لیے دی ہے کام کرنے کے لیے دی ہے تو وہ امانت ہے تو اس لیے اس امانت کا حق یہ ہے کہ اس طاقت کو حق میں لگایا جائے اس لیے فرمایا کہ علیکم بما تطیقون جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا تو ضرور کرو ہاں طاقت سے اوپر مت جاؤ طاقت سے اوپر جاؤ گے تو پھر جاؤ گے اکتا جاؤ گے پھر چھوڑ کے بیٹھ جاؤ گے تو ایسا کرنے کے لیے کس نے کہا اپنی طاقت پر رہو گے تو چلتے رہو گے نہیں تو تھک جاؤ گے چھوڑ کے بیٹھ جاؤ گے اگتا جاؤ گے پھر فرمایا اللہ ثواب دینے سے نہیں گا ہاں تم اگتا جاؤ گے تم تھک جاؤ گے اللہ نہیں تھکتا ثواب دینے سے وہ تو دے گا لیکن حکم یہ ہے کیا ہو گیا کہ اپنی طاقت کے مطابق ضرور کرو پھر کام میں حالات آئیں گے تو حال کا کیا علاج ہے تو حال کا علاج ہی بتایا ان نما العی آئیے اصو شریف میں ان نما العی آئیے ہار گئے تھک گئے حالات آ گئے تو کیا کرو یہ پوچھو کہ اب میں کیا کروں جیسے کوئی درد اٹھا ایک دم بدن میں تو کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں علاج کرنے والے سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے میں کیا کروں اصولی بات بتائی کہ ان نما شفا اصوال کہ آدمی تھک گیا ایان تھک گیا ہار گیا تو کیا کرے پوچھے کہ اب میں کیا کروں تم کو راستہ بتانے والے ملیں گے ایک بات یاد رکھو کہ اسلام میں خیر کے طریقے بہت ہیں اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں خیر کے طریقے محدود نہیں ہیں بلکہ خیر کے طریقے بہت ہاں، تاکہ بہت راستے اللہ تک پہنچنے کے ہیں کہ کتے کو پانی پلا دیا عورت نے تو یہ پہنچ گئی جی ہاں۔ پہنچ گئی کیا گیا ایک جانور پر کیا تو خیر کے طریقے اسلام میں بہت ہیں پیغمبر اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ طریقے بتاوے حکم خدا نازل کرتا ہے اور حکم ادا کرنے کے طریقے نبی بتاتا ہے اس کو سنت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سنت حکم تو ایک ہی ہوتا ہے کہ نماز قائم کرو لیکن نماز ادا کرنے کے طریقے بہت ہیں سفر کی نماز الگ ہے گھر کی نماز الگ ہے بیماری کی نماز الگ ہے جی ہاں، سفر کی نماز الگ ہے طریقے ہیں تم حالت بیماری میں وہ حالت نہیں ہوتی جو تندرستی میں تو بیماری کی نماز الگ سفر کی حالت وہ نہیں ہے جو گھر پر ہوتی تو سفر کی نماز الگ یہ طریقے اس لیے زیادہ کیے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے لیکن کوئی پوچھے ہی نہیں تو پوچھے نہیں جس ہمارے مزاج ہے پوچھتے نہیں ہیں کہ جب وہ تب کر جاتے ہیں پھر نہیں کر پاتے تو چھوڑ دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پوچھو حال کا علاج پوچھنا ہے حال کا علاج پوچھنا کہ میری حالت ایسی ہو گئی میں کیا کروں کہ پوچھو گے تو کہ پوچھو گے تو اس کا راستہ ملے گا ہماری تبلیغ میں علم و ذکر اس لیے آیا ہے کہ علم کے ساتھ چلو علم کے ساتھ چلو علم رہبری کے لیے ہے جیسے روشنی میں رہبری ملتی ہے ایسے علم میں رہبری ملتی ہے تو پوچھو گے تو رہبری آئے گی نہیں پوچھیں گے تو تنگی میں رہ جائے گا اس لیے فرمایا کہ حیرانی پریشانی کا علاج یہ ہے کہ پوچھا کرو کہ اب میں کیا کروں اب میں کیا کروں مسئلہ پوچھو مشورہ پوچھو راستہ پوچھو مسافر راستہ پوچھے تو لوگ پوچھو راستہ بتانے والا لوگ ملیں گے نہیں ملیں گے کہ بھائی پوسٹ آفس کہاں ہے ریلوے اسٹیشن کہاں ہے اسپتال کہاں ہے بتائیں گے لوگ رواج ہے جو جانتا ہوگا وہ اشارہ کرے گا کہ ادھر سے ادھر نکل جانا پلا نمبر کی بس میں بیٹھ جانا رواج ہے دنیا کا کچھ فرمایا کہ پوچھا کرو ہر لائن کے جاننے والوں سے پوچھنے سے اس لائن کی سہولت ملتی ہے دین کی بات میں کوئی رکاوٹ آئی ہے تو کہ دین کی بات میں رکاوٹ آئی ہے تو دین جاننے والوں سے پوچھو تاکہ وہ رکاوٹ ہٹ جائے صحابہ پوچھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم حضو صلیم کا جواب نہیں بتا تو وہ سے آتا تھا یہ سلو نے کہا یہ کر کے لوگ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں پھر اس آیت میں اس کا جواب آیا یس اللہ نہ پوچھنے آئے ہیں آپ سے وہ جواب آپ کے پاس ہے نہیں تو انتظار ہوتا تھا تو کوئی جواب آتا تھا اصولی بات ہے تو یوں کہتے ہیں کہ دین کی باتوں کو پوچھا کرو ہاں بے پوچھے چلو گے تو غلط کرو گے اور مقصد بھی حاصل نہیں ہوگا ہاں کیونکہ غلط چیز سے تھوڑا مقصد حاصل ہوتا ہے کہ پوچھا کرو علم و ذکر اس لیے نازل ہوا ہے کہ علم بھی ہو ذکر بھی ہو یعنی علم پر عمل بھی ہو تو دین کے باتوں کو پوچھنے سے عمل صحیح بھی ہوگا اور عمل آسان بھی ہوگا یہ فائدہ ہے کہ دین کی بات پوچھ کر چلنے سے عمل آسان بھی ہوگا اور عمل صحیح بھی ہوگا کہ دین کی باتیں پوچھا کرو ہر لائن والے سے اس کے کچھ لائن کی بات پوچھو مسئلہ ہے شریعت کا تو عالموں سے پوچھو مسئلہ ہے دعوت کے کام کا تو مشورے والوں سے پوچھو مشوروں سے پوچھو مشوروں سے چلو مشوروں سے معلوم کرو تو گویا سب کا ساتھ آپ کو ملے گا مشورے کا مطلب یہ کہ سب آپ کے ساتھ ہے کہ بھائی تمہارے بارے میں یہ مشورہ ہوا ہے یعنی ہم سب نے یہ سوچ کے تمہارے لیے یہ رہبری کی ہے مشورے کا مطلب یہ کہ سب ساتھ دیں گے تم مشورے والے ہیں وہ اسے مشورہ لیا ہے جی ہاں تو مشورہ ہونے سے کیا ہوگا سب کا ساتھ ملے گا کہ ہاں، بھائی ہم لوگوں نے آپ کے بارے میں یہ سوچا ہے آپ یہ کریں یہ خیر ہے کیا جی ہاں۔ یہ مشورے کرنے کی وجہ سے خیر ملے گی استخارہ کرنے کی وجہ سے خیر ملے گی استخارہ بھی کرو کوئی مسئلہ ہے تو اللہ سے پوچھو کوئی دعوت کا محنت کا مسئلہ ہے تو اپنے ساتھیوں سے پوچھو تو حیرانی پریشانی نہیں ہوگی حدیثوں میں انما شفا اڑائیے سوال حیرانی پریشانی کا علاج پوچھ کر کے چلنا ہے جب پوچھ کر کے چلو گے تو حیرانی پریشانی نہیں ہوگی یہ اصولی بات بتائی صحابہ کو پیچھا یہ پیش آیا تھا کہ ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھی کسی کا کام کرنے کے لیے وہاں کوئی حادثہ ہوا اور کسی نے ایک پتھر مارا کہیں سے تو ایک صحابی کے سر پہ آ کے لگا ان کا سر پھٹ گیا اب ان کو رات میں گسل کی حاجت ہوئی انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ مجھے گسل کی حاجت ہوئی میرا سر پھٹ گیا ہے تو میں نہ تو مسئلہ صحیح بتایا نہیں کہ ہاں گسل کرنا تو واجب ہے یہ کہا اتنا مسئلہ معلوم تھا آگے ازر کی وجہ سے مسلح ہو سکے تو تیمم بھی ہو سکتا ہے یہ دوسرا مسئلہ تھا وہ معلوم نہیں سے پوچھا اس نے نہیں گسل کرنا تو فرض ہے انہوں نے غسل کیا اور وہ پانی اوپر پڑا اس سے ان کی موت ہو گئی یہاں آئے تو ساری روئی یہ بات سنائی روحتا ڈھو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یوں یوں ہوا ہوا وہ ساتھی مر گیا تو ناراض ہوئے سنی صلی اللہ علیہ وسلم اور سخت کلمات کے ناراض ہو کر کے اور یہ فرمایا قتل کو ملا قتل ٹمو اللہ تم قتل کرے تم نے اس کو قتل کیا پوچھا کہ تم کسی صحیح جاننے والے سے کیوں نہیں پوچھا کیونکہ صحابہ کرام ایلن کے ساتھ پھرتے تھے ہماری طرح سے نہیں پھرتے تھے ہاں وہ اپنے دین کے علم کے ساتھ جیسے ان میں جانے والے بھی ہوتے تھے کوئی صحابی جاہل نہیں تھا جیسے ہم اپنے فرائض سے بھی بے خبر رہتے ہیں ایسے نہیں تھے صحابہ تو کہا تم نے جاننے والوں سے پوچھا کیوں نہیں اور تم نے اس کو مار ڈالا یہ کہہ کر کے کہ نانا ضروری ہے تو بات تو صحیح تھی کہ نانا ضروری ہے لیکن کس وقت ہر موقع کے مسائل ہوتے ہیں ہر حال ہر حال کے ہر حالات کے جوابات ہوتے ہیں یہ تمبی کی اور یہ تمبی کر دیے فرمایا کہ حیرانی پریشانی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پوچھ پوچھ کر کے چلا کرو کیا کرو پوچھو معلوم کرو رائے لو ہاں، جن کے پاس رائے دینے کی صلاحیت ہے ان سے رائے لی جائے علاج موالے ہے تو ڈاکٹر کی رائے ہوگی کوئی دوسرا کورٹ کچہری کا ہے تو وکیل کی رائے ہوگی تبلیغ کی بات ہے تو مشورے والوں کی رائے ہوگی ہر جگہ اہل رائے ہوتے ہیں اصولی بات ہے کہ ان کی رائے پر رہو گے تو رہبری ملے گی اور حیرانی نہیں ہوگی یہی اصول ہمارا ہے کہ ہم اپنے کام کے بارے میں پوچھ پوچھ کر کے چلیں تاکہ اٹک نہ جائے راستے میں پوچھنے والے کو راستہ بتانے والے ملتے ہیں ہاں، یہ کیونکہ دین ہے یہ کہ دین کہ دین تحقیق کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ تحقیق کے ساتھ خیالات اور آرٹیکل سے نہیں چلا جاتا دین پر بلکہ تحقیق کے ساتھ چلا جاتا ہے دین حق ہے تو حق کی تحقیق کرو کہ حق بات کیا ہے صحیح بات کیا ہے اس لیے اشار ہوا ہے کہ پوچھ پوچھ کر کے چلو مان مان کر کے چلو پوچھ لیا بتا دیا اب مانو یہ دوسرا دوسری ذمہ داری ہے کہ پوچھ کر کے چلنا اور جب بات مل جائے صحیح تو کیا کرنا یہ اس کو ماننا اس پر عمل کرنا اپنے آپ کو اس کی تابع بنانا اگر اپنے آپ کو حق بات کا تابع نہیں بنایا تو آدمی اپنی خواہش کے تابع ہوگا یہ فائدہ ہے یا ادھر یا ادھر یا ہوا یا ہودا دو راستے ہیں ایک راستہ ہودا کا ہے ہدایت کا ہے اور ایک راستہ ہوا کا ہے یعنی خواہشوں کا یہ دو راستے ہیں ہوا کا راستہ کا راستہ ہوا کہتے ہیں خواہشات کو اور خدا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عوامر کو تو اگر آدمی اس پر نہیں ہوگا تو اس پر ہوگا اس نے کون سا راستہ لیا جائے گا کہ خدا کا راستہ لیا جائے گا ہدایت کا راستہ لیا جائے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اول ارسل رسول ہو بل خدا و دین الحق اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے دین حق کے ساتھ بھیجا ہے صحیح عقائد کے ساتھ بھیجا ہے صحیح اعمال کے ساتھ بھیجا ہے عقائد بھی صحیح اعمال بھی صحیح ان چیزوں کے ساتھ اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھیجا اس لیے آپ کا اتباع کیا جائے گا آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے گا آپ کی باتوں کو فروغ اور ترقی دی جائے گی اس لیے مسلمانوں کی ذمے دو چیزیں بنیادی طور پر ہیں دو چیزیں بنیادی طور پر ہیں ایک چیز بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے دین پر اپنے کام پر استقامت کے ساتھ رہے ساتھ پابند ہو کر استقامت کے ساتھ رہے استقامت کا حکم ہے استقامت کے حکم میں یہ مسلحت ہے کہ چونکہ دنیا حالات کا گھر ہے یہاں حالات آتے ہیں اچھے حالات بھی آتے ہیں ناگوار حالات بھی آتے ہیں دوستی بھی ہوتی ہے دشمنی بھی ہوتی ہے حالات ہیں تو حالات میں کیا کریں کیا حالات کے حساب سے چلے کہ نہیں حالات کے حساب سے نہیں چلا جائے گا بلکہ حکم دیکھ کر چلا جائے گا مسلمان ہیں ہم مسلم مسلم یعنی مان کے چلنے والا کیا مان کے چلنے والا کہ حکم کو دیکھ کر چلنے والا کیا ہم حکم دیکھ کر کے چلیں گے حالات تو بدلتے رہیں گے حکم نہیں بدلتے حالات بدلتے رہتے ہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے تو صبح کی نماز پڑھتے ہیں شام ہوتی ہے تو شام کی نماز پڑھتے ہیں رات ہوتی ہے تو رات کی نماز پڑھتے ہیں جی ہاں تو حکم اپنی جگہ رہتے ہیں اور حالات بدلتے رہتے ہیں تو اس نے کہا کہ ہم حالات کے حساب سے چلنے والے نہیں ہیں ہم تو حکم کے حساب سے چلنے والے ہیں یہ حال آیا اس حال کا کیا حکم ہے کوئی حال نہیں آیا تو تب تو ٹھیک ہے لیکن کوئی حال ہو گیا تو آپ کیا کرو تو کہ پوچھو کہ اس حال کے لیے تمہیں دوسرا طریقہ ملے گا حکم نہیں بدلے گا یہ نماز تو فرد رہے گی جب تک ہوش حواس ہے لیکن نماز پڑھنے کے طریقے بدلیں گے سمجھ بتا رہے ہیں نماز تو فرض رہے گی جب تک ہوش حواس ہے لیکن اس کے طریقے یہ بدلیں گے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو کیا کرے کہ بیٹھ کے پڑھے کہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا کہ اشارے سے پڑھے عمران بن حسین بہت بیمار رہتے تھے وہ یہ مسئلے پوچھا کرتے تھے کہ اب کیا کرو اب کیا کرو وہ حضور ان کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ اب ایسا کرو اب ایسا کرو ایسا کرو انہیں سے ہم کو ہم کو یہ راستہ ملا انہوں نے پوچھا جواب ملا وہ جواب ہمارے پاس آیا کہ مدد نے حسین نے پوچھا تھا تو حضور نے ان کو یہ بتایا علماء نے ان کو نقل کیا ہمارے لیے تو ان کے پوچھنے سے پوری امت کو راستہ مل گیا جی ہاں تو ایسا کہ چونکہ طریقے بہت ہیں اور حالات بھی بہت ہیں انسان پر حالات بہت آتے ہیں تو ہر حال کے لیے طریقہ دیا ہے حکم تو ایک ہی رہے گا جیسے نماز تو وہ تو رہے گی فرق ایمان کی وجہ سے لیکن نماز پڑھنے کے طریقے وہ بدلتے رہیں گے یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے اگر ایک ہی طریقہ رہا تو مشکل ہو جائے اسی طریقے بہت ہیں حکم ایک ہے سمجھ نا نبی کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے بھیجے ہیں ان کی ادا کرنے کے طریقے بتائیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے کہ اس نے اس طرح نہیں کر سکتے ہو تو یہ کرو اس طرح نہیں کر سکتے ہو یہ کرو اس لیے پوچھنے سے آسانی ہوگی علم و ذکر کا یہی مطلب ہے کہ علم حاصل کرو یعنی پوچھ پوچھ کر کے چلو جب پوچھ لیا اور جواب ملا ہے تو اب مان کے چلو کہ اب یہ حکم ملا ہے تو یہ کرو اس سے اطاعت وجود میں آئے گی کیا وجود آئے گی اطاعت بنے گی اور ضروری ہے اس لیے کہتے ہیں پہلا حکم ہماری دن میں استقامت کا ہے کیسا استقامت کا کہ جو حال آیا اس کے بارے میں پوچھا اور عمل کر لیا استقامت ہو گئی کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تھے کھڑے ہو کے پڑھیے بیٹھ کے پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے پڑھی اشارے سے پڑھی اشارے سے پڑھی وضو نہیں ہے تو تیمم سے پڑھی تیمم میں نہیں ہو سکتا ویسے پڑھ لی پھر بعد میں اس کا ارادہ کر لیا مگر مسائل ہیں اس کے جی ہاں۔ یہ تیم ہی نہیں ہو سکتا ابھی میں اسپتال میں تھا تو اور تو تیم کا بھی کوئی سوال کوئی ہی نہیں کس میں تیمم کرے جی ہاں کیونکہ ویسے پڑھ لو بعد میں پڑھ لینا تو پھر بعد میں پڑھی اس کو جتنی باقی رہ گئی تھی جی ہاں تو طریقے ہیں کہ طریقے ہونے سے آسانی ہو جاتی ہے اس لیے میرے بھائیو دین سیکھنا دین پوچھنا ان سے دین آسان ہوگا عمل کرنا آسان ہوگا اور ماحول بننے کی وجہ سے عمل کرنا آسان ہوگا جب ماحول بنے گا تو عمل آسان ہو جائے گا اس لیے خدو صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عمل کی بھی دعوت دی ہے اور حرکت کا حکم دیا ہے کہ حرکت میں رہو اس میں رہو حرکت کہ نبی کی زندگی میں حرکت اور محنت ہوتی ہے صحابہ کرام فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لے ست نہ ہو رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں راحت تھی نہیں محنت ہی محنت محنت ہی محنت یہاں جی کھانا نہیں ہے تو پیٹ پر پتھر باندھے کھانا سلم مالی فرماتے تھے ہم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور اصحاب صفا کو قرآن پڑھا رہے ہیں جی ہاں پیٹ پر پتھر باندھ کر اصحاب سفا کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں کیونکہ تو حضور وسلم کو راحت ہی نہیں ہے محنت پر ڈالا ہے جی ہاں جو محنت آدمی کا جوہر ہے اس کی محنت کی وجہ سے وہ ترقی بھی کرے گا اس کے مقصد کو بھی ترقی ملے گی اور محنت نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں تو آپ نے حضور محمد کو حرکت دی ہے کیوں کیوں یہ بہترین امت ہے جب یہ حرکت میں آئے گی تو ان کی بہتری بھی حرکت میں آئے گی سمجھ میں نہیں بات جیسے سورج گھومتا ہے تو اس کی روشنی یہ بھی گھومتی ہے حضرت رحمت جی، اللہ نے جی، ہمارے کام کو سورج کے رکھے دیکھو سورج چل رہا ہے تو ساری دنیا میں روشنی جا رہی ہے تم بھی پھرو گے محنت میں تو ساری دنیا میں دن جائے گا اور پھر سورج جس طرح پھرتا ہے ایسا پھرو کہ سورج پھرتا ہے اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے کسی سے کچھ نہیں مانگتا جیسے بجلی والے بل مانگتے ہیں سورج بل مانگتا نہیں مانگتا کہ وہ اپنا کام کرتا ہے اور کسی سے کچھ نہیں مانگتا کہ ایسے تم ہو پھرو پھرو کسی سے کچھ مت مانگو اپنا کام کرو تو ذرا سورج کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے روشنی پہنچائی ہے کہ تمہارے ذریعے سے اللہ یہ قید پہنچائے گا مخلص بن کر محنتی بن کر وہ یہ بخش کریں گے کہ مخلص بھی بنو محنتی بھی بنو تو اس سے اس سے یہ قید تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے مذہب کی مثال چکی کی مثال ہے چکی جانتے ہیں تم تو چکی ہے نہیں کیا جانو گے ہاں چکی میں دو باتیں ہیں حرکت بھی ہے سبات بھی ہے حرکت بھی ہے اور اوپر کا پارٹ حرکت کرتا ہے اور نیچے کا پارٹ ثابت رہتا ہے ایسے مذہب میں بھی ہے کہ حرکت میں بھی رہو اور ثابت قدم بھی رہو دونوں باتیں پیدا کرو یہ نہیں کہ جم گئے بیٹھ گئے گھر میں کاروبار میں اور حرکت میں نہیں ہے یہ بھی نہیں کہ حرکت میں بھی رہو اور استقامت بھی پیدا کرو خود صلی اللہ علیہ وسلم حرکت میں بھی دیتے تھے اور رمضان میں احتکاب بھی کرتے تھے کر دیتے احتکام جی ہاں احتکاب کا زمانہ ہے تو احتکاب کیا سنت ثابت ہو گئی سنت جاری ہو گئی ہمارے لیے یہ بھی ہے یہ بھی ہے تو چکی کی طرح سے ہے کہ شباب قدمی بھی ہے اور حرکت بھی ہے جب دونوں باتیں پیدا ہوگی تو جس طرح چکی چلنے کی وجہ سے چاروں طرف آٹا گرتا ہے ایسے اپنے سبات قدمی کے ساتھ اپنے استقامت کے ساتھ محنت میں بھی رہیں گے تو چاروں طرف خیر پھیلے گی مذہب کی مذہب کی مثال چکی کی مثال ہے کہ حرکت بھی ہے ثابت قدم بھی ہے کہ ثابت قدم بھی رہو حرکت میں بھی رہو تو پھر جو خیر مطلوب ہے اللہ کی طرف سے اللہ اس خیر کو دنیا میں پھیلائے گا ہاں۔ اور دین زندہ ہوگا سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا کون سا حضرت فرماتے تھے ہماری محنت صحیح چلی تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا لوگ نمازی ہو جائیں گے سنا سے لوگ نمازی ہو گئے بہت مسجدیں تنگ ہو گئی ہاں؟ اس طرح حج اس طرح عمرے اس طرح روزے سب کے بہت بڑھ گئے جی ہاں۔ پہلے مسجدوں میں ڈر لگتا تھا کیوں کہ وہ ویران ہے تو ڈر لگے مسجد میں جاتے ہوئے کہ مسجد میں تو جن جاتے ہیں ہاں۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہونا یہ اب مسجدیں چھوٹی ہو گئی نیچے نہیں تو اوپر جاؤ کیا بات ہو گئی کہ اللہ نے عبادت کا دین زندہ کر دیا حج کرنے والے بڑھ گئے عمرہ کرنے والے بڑھ گئے سب کا کرنے والے بڑھ گئے روزہ رکھنے والے نمازوں کا ذکر تلاوت حضرت اللہ ہماری محنت صحیح طریقے سے چلی تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا فرماتے تھے کہ لوگوں کی زندگیوں میں دین عبادت کے راستے سے آئے گا سے پہلے کلمہ پھر نماز آئی سب سے پہلے نماز آئی تو دین عبادت کے راستے سے زندگیوں میں آئے گا اور معاملات کے راستے سے نکل جائے گا کہ جب ان کے معاملہ خراب ہو جائیں گے لین دین حلال حرام اس کی پرواہ نہیں رہے گی تو وہ دینداری ختم ہو جائے گی تو فرماتے دین زندگیوں میں عبادت کے راستے سے آئے گا لوگوں کو عبادت کے دن متوجہ کرو ان کی ملاقاتیں کرو ان کو مسجد میں لاؤ یہ آسان کام ہے یہ آسان کام ہے اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں عبادت آئے گی پھر عبادت کی برکت سے باقی زندگی سدھرے گی کیونکہ نماز برائیوں سے روکے گی عمل کا اثر بھی ہوتا ہے اور عمل کا اجر بھی ہوتا میری بات سمجھ آ رہی ہے عمل کا اثر بھی ہوتا ہے اور عمل کا اجر بھی ہوتا ہے بدلہ بھی ہوتا ہے کہ تحجد کی نماز مثال دیتا ہوں تحجد کی نماز بڑا کرو کہ تحجد کی نماز میں گناہوں سے روک ہے اور بدن کی تندرستی ہے تو بدن کی تندرستی جو ہے وہ اس کا اثر ہے اور گناہوں سے روک وہ اس کا اجر ہے کہ میں پڑھو گے گناہوں سے جاؤ گے اس کا سواب ملے گا تو اس کا اثر بھی ملتا ہے اور اجر بھی ملتا ہے اسے نماز کا اثر ہے کہ برائیوں سے روک جائے گا کہ نماز برائیوں سے روک دے گی اور نماز کا اجر ملے گا کہ پانچ پڑھی ہے اور پچاس کا سواب ملے گا یہ تو عام ہے کوئی بھی پانچ نماز پڑھے تو اس کو پچاس نماز کا سوا ملے گا کیونکہ اصل پچاس تھی تو پانچ کی ہے تو مقدار کم تھی ثواب کا مقدار کم نہیں ہوا ثواب اتنا ہی ملے گا پھر نماز جماعت سے پڑھے وہ الگ ہے ثواب بڑھتا چلا جائے گا تو اس کا اجر ہے یہ نماز کا اجر بھی ہے نماز کا اثر بھی ہے کہ اثر یہ ہے کہ وہ برانے سے اٹھے گے اسی طرح میرے دوستوں دین کے کاموں کا کہ دین کے کاموں کے اثرات پڑتے ہیں ایمان کے اور امال کے اثرات پڑتے ہیں ایمان عمل کے اثرات یہ پڑتے ہیں کہ دلوں میں محبتیں ہو جائے گی دور دور کے ہیں کوئی تعلق نہیں ہے کوئی رشتے داری نہیں ہے لیکن محبت کہ یہ کس کا اثر ہے یہ ایمان اور عمل کا اثر ہے یہ بشارتیں ہیں کہ کام کرو گے تو کام کے اثرات بھی ہوں گے اور کام کے ثواب بھی ہوں گے دونوں ملیں گے ان لدین امن و عامل الصاح سید الحم الرحمان ودا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے اللہ ان کے درمیان میں محبتیں ڈالیں گے اصولی بات ہے کہ جب کام اصولوں سے ہوگا تو کام کرنے والوں میں محبتیں ڈالی جائے گی جیسے انصار کی جماعت میں اللہ نے محبت انصار دشمن تھے ایک دوسرے کے اور بڑی دشمنی بڑی دشمنی برسوں سے رہی پھر جب دین آیا اور اپنے آپ کو دین کا پابند کر دیا اللہ نے ان کی دشمنیوں کو اٹھا لیا اور ان کے اندر محبتیں پیدا کر دی بس کرو نعمت اللہ علیہ اس کو تم آدان کہ تم یاد کرو تم تو دشمن تھے پھر اللہ نے تمہارے اندر محبت پیدا کر دی فالف بقول الحتم آج بھی یہی بات ہے کہ دین کے کام کو اصولوں سے کیا جائے گا تو جس طرح اس کا اجر و ثواب ملے گا اس کا اثر یہ ہوگا کہ قلوب جڑ جائیں گے دل جڑیں گے دل دلوں میں محبت پیدا ہوگی حکم بھی یہی ہے کہ کام کی وجہ سے اور اگر اصول توڑ دیے ہیں تو دل ہی نہیں جڑے گا چنانچہ عیشا علیہ السلام کے جو ساتھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی انصار مدینہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دینے والے نصارہ ان کو بھی اللہ نے کام سونپا تھا کہ تم کام کرو لیکن انہوں نے بے وصولیاں کی جب بے وصولیاں کی تو ان میں دشمنی آ گئی یہ بتایا ہے سونے لدینا کالو امان سارا افتنا میسا بہن فنسو حزم من مادو کے روبے فاغر نہ بے نم العداوت اول بغدا کہ جو لوگ اپنے آپ کو نسارا کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی مسرت کرنے مدد کرنے انہوں نے جب اصول توڑے ہیں تو ان میں دشمنی ہو گئی انہوں نے اصولوں کی پابندی کی انصار نے تو انہیں محبت ہو گئی یہ بھی نصرت میں ہے وہ بھی نصرت میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بھی نصرت میں عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن ان کی نصرت اصولوں کے ساتھ ہے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ان کی محنت اصولوں کے ساتھ ہوگی تو یہ آپس میں جڑ جائیں گے جیسے ہاں۔ انسار مدینہ جڑ گئے اور ان میں محبت پیدا ہو گئی بلکہ وہ ہر ہر مسلمان سے محبت کرتے تھے آنے والوں سے بھی آپس میں بھی ایسے یہ ہے اور انہوں نے اصول توڑے تو وہ خود آپس میں دشمن ہو گئے دوسرے کو کیا جوڑتے ہو یہ اثر کیا لاتا ہے اس کو کہ عمل کا اثر بھی ملتا ہے عمل کا اجر بھی ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے ان الدین امن سید جال الحم الرحمان ودا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے وہ نیک عمل کریں گے اللہ ان کے درمیان میں محبت لائیں گے تو محبت بڑی چیز ہے محبت بڑی چیز ہے ایمان کی ایمان کا اثر ہے کہ ایمان والا محبت کرتا ہے المومن و یالف لف کہ مومن خود بھی محبت کرتا ہے اور مومن سے دوسرے لوگ بھی محبت کرتے ہیں المومن و یالف و یو لف کہ مومن خود بھی محبت کرتا ہے دوسرے سے اور دوسرے لوگ بھی اسے محبت کرتے ہیں ایمان کی وجہ سے ولا خیر ملا یالف اور ان لوگوں میں کوئی خیر نہیں ہے جو محبت نہیں کرتے تعلیم دیے ایمان کے اثرات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی محبتیں ایک دوسرے کا وقوعات یہ پیدا کریں گے تو حکم بھی یہی ہے کہ محبت کرو اور حسن زن سے رہو کس نے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان کرو برا گمان مت کرو شیطان برا گمان پیدا کراتا ہے ایک دوسرے کے نقائص ایک دوسرے کے عیوب یہ دکھاتا ہے اور اپنے اپنے کمالات دکھاتا ہے اپنے کمالات دکھاتا ہے کہ میرے اندر کمال ہے ان کے اندر نقص ہے سراج آدم علیہ السلام کو سیدھا کرنے کے آدم علیہ السلام کے لیے حکم ہوا شیطان نے یہ اعتراض کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں تو میں کیوں اس کو سدھا کروں حالانکہ وہ آدم سے کیسے بہتر ہو آدم کو تو اللہ نے پسند کیا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پسند کیا ہے اپنے کام کے لیے وہ تو اللہ کا پسندیدہ ہے اس میں کتنے خیر ہو گئے تو اللہ ہی جانتے ہیں لیکن اس کو یہ بات سمجھنے نہیں آئی ہاں کہ میں اچھا ہوں یہ بات غلط ہے بلکہ ہر آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھے ہاں، ایسا کمتر سمجھے جیسے اصاب کہب کے ساتھ کتا کہ میں تو ایسا ہوں ان کے ساتھ جیسے اصاب کہب کے ساتھ کتا یہ مخلص تھے اصاب وہ یہ مخلص ہیں ان نہ تو نامن کے رب وہ جتنا ہوں ہوتا یہ ایمان والے ہیں ساتھ وہ گھر میں ہیں ان کے ساتھ ان کا شکاری کتا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا ہاں۔ تو وہ بھی جنتی ہوگا تو ہے کتا پیسے یہ لوگ اخلاص والے ہیں یہ لوگ تقوی والے ہیں یہ لوگ قربانی والے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کے ساتھ ایسا نوازے گا جیسے کتے کو نوازا ہے یہ ترتیب ہے یہ کتا جنگل میں جائے گا ان کی وجہ سے وہ شکاری کتا تھا ایک ساتھی کا ہاں۔ لیکن اچھوں کے ساتھ رہا اس کے ساتھ اچھوں کے ساتھ رہا تو اچھا ہو گیا شیخ شادی فرماتے ہیں کہ کتا اچھی صحبت سے جنگل پہ ہو گیا اور نوح علیہ السلام کا بیٹا نہ فرمانے کی وجہ سے ڈوب گیا اس کو باپ کے خاندان نے فائدہ نہیں دیا کیونکہ وہ باپ کے طریقے پر نہیں ہے تو اس طرح میرے دوستوں اپنے آپ کو ایسا سمجھنا ہے کہ بھائی یہ سب اچھے ہیں ان کی خوبیاں دیکھو ان کی قربانیاں دیکھو اور ایک دوسرے کے لیے دعا مانگو یہ بھی حکم ہے حیات صحابہ میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگتے تھے اردو صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے لیے دعا مانگتے تھے ہمارا بھی یہی کام ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے لیے دعائیں مانگے کہ اللہ میرے ساتھی کو ترقی دے میرے ساتھی کو شفا دے میرے ساتھی کو عافیت دے ہاں، جب اپنے بھائی کے لیے کوئی دعا مانگتا ہے تو وہ دعا اس کے اپنے حق میں قبول ہو جاتی ہے تو اللہ کا مشل وہ فرشتہ پیچھے کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ جو دعا تو اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے وہ تیرے لیے بھی ہے یہ بشارت ہے اور اس لیے حکم یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگی جائیں تو دعا مانگنا یہ ہمدردی کی اور خیر کی نشانی ہے جی ہاں جیسے ماں باپ بچے کے لیے دعا نہیں مانگتے اپنے اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں کیونکہ ان کو اولاد کے ساتھ ہمدردی ہے ایسے ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کو بنے دعا کرنے والے بنے تو انشاءاللہ دعاؤں سے ترقی ہوگی دعاؤں سے کام کو بھی ترقی ہوگی ساتھیوں کو بھی ترقی ہوگی اور دعا مانگنے والا مخلص ہوتا ہے اس کو اخلاص ہے تو اللہ سے کہہ رہا ہے کہ ان کا بھلا کر دے ان کی مدد کر دے ان کے لیے آسانی کر دے تو وہ اپنے بھائی کا مخلص ہے جی ہاں اپنے بھائی کا مددگار ہے تو ایک دوسرے کے لیے دعائیں کی جائے گی جی ہاں اور کام کو کہ کام کو اللہ کی امانت سمجھ کر کرنا ہے استحقاق نہیں ہے کہ ہم اس کے حقدار ہیں استحقاق کا دعویٰ کوئی نہ کرے کہ ہمارا حق ہے ہمارا حق ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اپنے کام پر چلائیں گے اس لیے اللہ کی طرف متوجہ رہیں ہم اور اپنے کام کو امانت سمجھ کر کریں اور دوسروں سے کرامیں اللہ تعالیٰ نے امت میں بہت خوبیاں رکھی ہے ایک ایک امتی ایسا ہے جیسے سونے چاندی کی کان حدیثوں میں ہے تو ان خوبیوں کو ان صلاحیتوں کو دین پر لانے کے لیے دعوت کا عمل ہے جسے سونا جاری زمین میں ہے اسے کھدائی کرو گے تو نکلے گا نہیں تو ان پڑا رہے گا ایسے لوگوں کو نکالو گے تو ان کی صلاحیتیں کام دے گی کہ لوگوں کو نکالو اللہ کے راستے میں لوگوں کو چلاؤ اللہ کے راستے میں پھر دیکھو وہ کتنا کام کرتا ہے ہاں تو لوگوں کی صلاحیتوں کو کام پر لگانے کے لیے یہ کام مولانا الیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری محنت ضرور شکیل کا کام کرے گی کا ضرور شکیل کہ ضرور شکیل کا کیا مطلب ہے کہ کوئی چیز پانی میں ڈوب گئی ہے بھاری کشتی ڈوب گئی تو اس کو نکالنا ہے تو پہلے زمانے میں جب یہ مشینیں نہیں تھی کرین وغیرہ تو وہ تیرنے والے جو ہوتے تھے وہ ریشم کا ڈورا اور اس کے ساتھ کنڈا وہ لے کر کے نیچے جاتا تھا اور وہ ڈوبے ہوئی چیز میں اس کو پھنستا تھا پھر اوپر سے گریریوں سے کھینچتے تھے جیسے کنویں سے پانی کہتے ہیں کہ ہمارا عمل یہ کام کرے گا کہ آدمی ڈوب گیا ہے اپنے گمراہی میں اپنے گناہوں میں ہمارا کام اس کو نیچے سے اوپر لائے گا یعنی آدمی اپنے برے ماحول میں سے نکل جائے گا اور اپنی گندگی میں سے نکل آئے گا کہ ہمارا کام ذرے سبیل کا کام کرے گا جیسے کنویں سے پانی کے کے ڈول اوپر آتا ہے ایسے ایک آدمی ڈوب گیا ہے گمراہی میں گناہوں میں تو تمہاری محنت ہوگی تو وہ اس کو اوپر آئے گا کہ ہماری محنت ضرور شکیل کا کام کرے گی سمجھ نہیں بات اور ایسا بہت ہوا ہے ہاں، کہ کہیں پتا نہیں کہاں کہاں کس گناہ میں پھنسا تھا اور اب کہاں پہنچ گیا جی ہاں۔ اس میں طلب پیدا ہو گئی پھر اس کے احتجاج بڑھ گئی اور دین کی خدمت اور نوشرت نے اپنی صلاحیت لگا دی یہی مقصد ہے تو فرماتے تھے تمہارا کام اور تو ہماری یہ محنت ضرور سفیر کا کام کریں گے یعنی ایک چیز ڈوب گئی ہے اس کو نکالے گی یہ سارے لوگ ڈوب گئے ہیں اپنی صلاحیتوں کو لے کر کے جب تم کام کرو گے تو وہ نکلیں گے وہ ملکوں میں کام کریں گے دنیا میں کام کریں گے ہاں ان کا فیض پہنچے گا یہ ہوگا یہ کام کریں گے اس لیے حکم ہے کہ امیدوار رہو اللہ سے کیا رہو کہ اللہ سے امیدوار رہو کہ اللہ حالات بدلے گا آتے ہیں حالات حق حق پر پر حالات آتے ہیں حق حق پر پر حالات آتے ہیں لیکن بدل جائیں گے تو فرماتے تھے کہ کام کرو اللہ حالات بدل لے گا حدیثوں اب وہ ام میں لو نہ املو ما یسرکم بشارتیں لو فضائل سنو اور اللہ سے امیدوار رہو اور کام کرو ایسے حالات کے کہ وہ حالات تمہیں خوش کر دیں گے یہ فرمایا سمجھ نہیں بات اس لیے کہتے اللہ تعالیٰ سے امید کریں گے جی ہاں۔ حالات پاتے ہیں دنیا ہے ایک حالت تو نہیں رہتی ہاں، اور حالات مسلمان کو انعام دینے کے لیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حالات کا انعام دیتا ہے کہ انہوں نے جیسے گرمی میں روزہ رکھا تو گرمی کا بھی انعام ہے روزے کا بھی انعام ہے سردی میں وضو کیا ہے تو سردی کا بھی انعام ہے وضو کا بھی انعام ہے فضائل میں پڑھا نہیں پڑا کہ مسلمان کو حالات کا انعام ملتا ہے کہ سردی کا وضو تو سردی کا بھی انعام اور وضو کا انعام تو ہے ہی ایسے گرمی کا روزہ تو روزہ بھی ہے اور گرمی کا انعام بھی ہے تو حالات انعام دلانے کے لیے ہوتے ہیں جی ہاں لیکن چونکہ اس کا استعداد نہیں ہے دھیان نہیں ہے اس لیے آدمی حالات سے گھبرا جاتا ہے فضائل اسی لیے نازل ہوئے ہیں کہ فضائل میں بتائیں گے کہ تمہارے حالات کا کیا انعام ہے سمجھ نہیں نا بات ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں سے کہا کہ مدینے والے اور مدینے کے آس پاس رہنے والے مسلمان نبی سے اپنے کام میں نبی سے پیچھے نہ رہیں نبی کے ساتھ رہیں ایک مثال دیتا ہوں یہ حکم ہے کہ مکاندی حولهم مدینہ ملح الحمۃ يتخلفوا رسول اللہ یہ مناسب نہیں ہے کہ مدینے والے اور مدینے کے آس پاس رہنے والے لوگ مسلمان نبی سے کام میں پیچھے نہ رہیں نبی کے ساتھ رہیں نبی کے ساتھ رہیں گے تو کیا ہوگا کہ اگر یہ نبی کے ساتھ ہوں گے اگر ان کو بھوک آئی ہے نبی کے ساتھ کام کرنے تو ان کی بھوک لکھ لی جائے گی ان کو پیاس آئی ہے تو ان کی پیاس لکھ لی جائے گی ان کو تھکن آئی ہے تو ان کی تھکن لکھ دی جائے گی یعنی بدلا دیا جائے گا آدمی ہر کام میں تھکتا ہے ہر کام میں بھوکا ہوتا ہے ہر کام میں پیسہ ہوتا ہے خالی تبلیغ میں تھوڑا بھوکا پیسہ ہوتا ہے قیدی کی وجہ نا ہر کام میں آدمی بھوکا ہوتا ہے پیسہ ہوتا ہے تھکتا ہے لیکن کہیں بھوک کی اور تھکنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا کوئی اذر نہیں ملتا یہاں ملے گا بھوک کا بھی اذر ملے گا پیاس کا بھی اجر ملے گا تھکنے کا بھی اثر ملے گا یہ ہمارے کام میں اتنے تھکے ہیں ان نما اجروں کی اعلیٰ کہ حدیث شریف میں کہ عائشہ تمہارا اجر ثواب اتنا ہوگا جتنی تمہاری تھکن ہوگی کہ تمہارا اجر و ثواب کتنا ہوگا جتنی تمہاری تھکن ہوگی عائشہ سے فرمایا تو ہماری تو تھکن کا بھی حساب ہے ورنہ کسی کام میں تھکن کا کوئی حساب نہیں ہے کام کا حساب ہے چار گھنٹے کام کیا تو چار گھنٹے کی تنخواہ ملے گی تھکنے کا کچھ نہیں اور یہاں تمہاری تھکن لکھی جائے گی تمہاری پیاس لکھی جائے گی تمہاری بھوک لکھی جائے گی لکھی جائے گی اس کو اجر دیا جائے گا تو حالات کا انعام ملتا ہے یہ دلیل ہے یہ کیا ہے بھوک آتی ہے پیاس آتی ہے تنگی آتی ہے کہ اس کا سواب ملے گا اس کو اجر دیا جائے گا یہ بتایا تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر جو ہاتھ لاوے گا اس کا انعام ملے گا ان کے دین کی وجہ سے یہ انعام ہے کہ مسلمانوں پر جو بھی ناگوار حالات آئے اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا حدیث میں کہ کانٹا بھی چوبے گا اس کو چلتے ہوئے تو کانٹا چوبنے کا بھی ثواب ملے گا اس لیے فضائل کا دھیان ہوتا ہوتا ہے تو پھر یہ تکلیف تکلیف نہیں معلوم ہوتی کہ مجھے تو اللہ اس پر یہ دینے والے ہیں کوئی بات نہیں جی ہاں۔ اس لیے فضائل آئے گا فضائل دیکھو فضائل کو یاد کرو فضائل کو احتجاج اور فضائل کی دھیان کے ساتھ عمل کرو تو وہ عمل یقین والا بھی ہوگا اور آسان بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں اس پر اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے تو کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ ہاں اپنے کام کو سمجھ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے کیا سمجھایا قرآن حدیث نے کیا سمجھایا حضر حدیث اس لیے اس لیے فضائل کو پڑھنا فضائل کو دیکھنا صحابہ کی زندگی کو دیکھنا یہ ضروری ہے خالی پھرنا کافی نہیں ان چیزوں کے ساتھ پھرنا اسے خالی چکی چلے تو کوئی گزارا نہیں ہوگا وہ کچھ ڈالیں گے اندر تو گزارا ہوگا نفع ہوگا اس لیے کہ دین کو لیتے رہو دین کو پوچھتے رہو دین کو سیکھتے رہو اور محنت کرو تو دین پھیلے گا علم و ذکر اسی لیے اترا ہے اللہ تعالیٰ توفیق فرما فرماوے آپ حضرات کی قربانیوں کو اللہ بہت قبول فرماوے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کا ذریعہ بنا رہے ہاں ہماری یہ تمنا ہو کہ اللہ مجھے خیر کا ذریعہ بنا وہ بات ہے آپ دن جا اللہ مفتاح اللہ خیر خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے یہ خوش نصیبی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی قدر جانے کی توفیق کا سفر کر اللہ ہے